کہ جس کے پاس خدا کی متا اور سرمایہ ہوتا ہے اگر وہ اسے اپنا نہ بنائیں اپنے پاس نہ بلائیں تو ان پر نوزب اللہ ظالم ہونے کا الزام لگ جائے گا کیونکہ حضرت یوسف جو بات بھی کہیں گے نا وہ مطابق حقیقت بھی ہوگی تو اسی طریقے سے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری متا میرا سرمایہ جس کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اخذ کر لوں اپنے پاس رکھ لوں اپنے پاس روک لوں تو میں ظالم ہوں اور یہ جملے کون بیان کر رہا ہے یہ پیغمبر خدا کے جملے ہیں یہ کوئی ایسی کھیل مذاق نہیں ہو رہا ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جو حجت خدا ہیں وہ کبھی بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جس کے پاس ان کا سرمایہ ہوتا ہے اور ان کا سرمایہ کیا ہے کس لیے کس لیے حضرت یوسف گنیا ان کو بلا رہے ہیں یعنی اس اس ولایت سے وابستہ ہیں تو یہی بات جو میں آپ لوگوں سے مسلسل عرض کر رہا ہوتا ہوں نا کہ یہ بہت بڑی خام خیالی ہے کہ جناب ہم ہیں تو صحیح رستے پر لیکن پتہ مرنے کے بعد چلے گئے <laughs> یہ بہت بڑی خام خیالی ہے امام زمان علیہ السلام جو ہے نا جو بھی اس متاع ولایت کا حامل ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے یعنی اس کو اپنے سے دور نہیں رہنے دیں گے یہی کام قرآن بھی کرتا ہے کہ جس کے پاس وہ سرمایہ خداوندی ہے قرآن اسے اپنے آپ سے دور نہیں رہنے دیتا خطرہ جس بات کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوز اللہ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھیں یا ہمارے کردار میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ بنی ہوئی جنت خراب ہو جائے خطرہ اس بات کا ہوتا ہے جس کی طرف سے مومن کو ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مومن کو اپنی جنت نظر نہیں آتی یا خبر نہیں ہوتی اس کی یہ بات نہیں تو وہاں پر آپ کو یہ جملہ ملتا ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے شروع میں یہ جملہ ہے نبی کی محبت ظاہری رشتہ داری سے بیونڈ ہوتی ہے جو اچھا۔ ایک انسان کا ایک رجحان ہے اور ظاہر ہے کہ نبی کی نظر تو بہت دور تک دیکھتی ہے وہ فقط ظاہر تک تو محدود نہیں ہوتی تو اسی سے ہی ہم کو یہ بات پتا ہے کہ بنیامین بھی اسی راہ پر ہیں جس راہ پہ حضرت یوسف تھے تو متا کیا ہے جس متا کو امام لیں گے جس متا کو پیغمبر لیں گے وہ آپ کا تعلق با خدا ہے وہ آپ کا کردار ہے وہ آپ کا اخلاق ہے پاکیزہ ہے یہ ان کا سرمایہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کو کہہ رہے ہیں یہ میرا مال ہے جو اس کے پاس اور جس کے پاس میرا مال ہوگا میں اس کے علاوہ کسی کو اخذ نہیں کرتا میں کسی اور کو اپنے پاس نہیں رکھتا نہیں بلاتا اللہ متاعنا عندہ جس کے پاس ہمارا سرمایہ وہ کردار ہے کہ جو انہیں محبوب ہے جو ان کے مطابق ہے جو اس ولایت الہی کے مطابق یہ ہے باقی تو جب وہ آپ کو اخذ کریں گے تو جو اپنے معارف ہیں وہ تو بعد میں آپ کو عطا کریں گے یعنی جیسے ہم کہیں کہ بھئی اگر میں اس کو تھوڑا سا اور وہ کر دوں کہ امام اپنے حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے یعنی آپ جا کے وہاں پر ان کے ساتھ کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں جہاں پر جنرل پبلک ہوتی ہے جو ان کا حرم ہے جو ان کا انر سرکل ہے جو ان کے قریبی ہے تقرب ہے وہ نہیں مل گے گے ناخوزہ ہم اس کو اپنے قریب نہیں کریں گے صرف کس کو اپنے ساتھ لیں گے کس کو اپنے پاس بلائیں گے اس کو کہ ہماری جس کے پاس ہوگی اس کی متا نہیں ہماری جس کے پاس ہوگی یعنی وہ چیز جو امام کو عزیز ہے وہ چیز جو امام کو محبوب ہے وہ جس بندے کے اندر ہوگی اسے اٹھائیں گے ہم اسے اپنا بنائیں گے اسے اپنا قرب دیں گے اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے تو یعنی کہ جیسے وہی جو زیارتوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کی معموریت ہے ضیافت اور اجارت جو ہاں، دن کی اس میں یعنی یہ امام کی معمولیت ہے کہ جس کے پاس مال خدا ہو اس کی ضیافت کریں اس کو اپنا پڑوسی بنائیں یہ ان کی معمولیت ہے ان کی ذمہ داری ہے اور یہ آیت بھی اس بات کو آپ کو ایکسپلین کر رہی ہے تو وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جو انسان بھی اس سرمائے کو لے کر چلتا ہے کہ جو سرمایہ قرآن اور اہل بیت اور سرمایہ قرآن اور اہل بیت کا مطلب ان کے معارف نہیں مطلب وہ چیزیں کہ جس کو وہ ویلیو دیتے ہیں جو ان کی نظر میں ویلیوبل ہے وہ ان کے سرمایہ جو اپنے اندر اس چیز کو رکھتا ہے نا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن اور اہل بیت اس کو اپنے سے قریب نہ کریں بہت ہی ہے کہ جتنے بھی بزرگان آپ لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو فیل کرتے ہوں گے اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک ولایت کا جو سایہ ہے اور اس کی خوشبو ہے اور ٹھنڈک ہے وہ زندگی میں آتی ہے اور آپ کو ایک مطلب ایک پورا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک حالہ میں ایک اورا میں ایک احاطے کے اندر آپ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی لائف جو وہی جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے آپ کو بنانا آپ کو بلڈ کرنا پھر یہ پورا پروسیس آپ کو اپنے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو آپ کی غلطیوں پر تمبی ہوتی ہے آپ کو آپ کی غلطیوں پر بعض اوقات پنشمنٹ بھی ملتی ہے اگر ہم اس کو زیادہ پرسو کریں آپ کو گائیڈنس ملتی ہے آپ کو رستے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں جہاں سے آپ کے رستے رک رہے ہوتے ہیں وہاں سے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں یعنی اور یعنی اوور آل آپ کے اندر ایک پرسنالٹی گروتھ جو ہے نا ٹوڈز خدا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور جتنے بھی آپ بزرگان ہیں یا عرفا ہیں یا علما ہیں آپ ان سے پوچھیں گے نا وہ سب آپ کو یہی بات بتائیں گے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ اسی طریقے سے چلی جائے آپ کی جو آگہی اور شعور ہے زندگی کے حوالے سے جو آپ کی نظر ہے اس میں کتنی گہرائی اور وسعت یعنی زندگی کی حقیقتیں آپ کو آپ کے سامنے کتنی روشن ہو رہی ہیں یا آپ ہر جگہ پر وہی جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں ازمشنس پہ ہی چل رہے ہوتے ہیں یعنی حقائق نہیں ہوتے مفروضات ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بہت بڑی تبدیلی انسان کے اندر واقع ہوتی ہے اگر وہ نظام حق سے وابستہ ہو جاتا ہے اس سے متصل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو ہے جو ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے وہ کہ انسان کی جو فوکس ہے یا بیس ہے وہ دنیا سے ہٹ کے آخرت میں منتقل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی انہیں یعنی بہت اہم تبدیلی ہے کہ جس اگر یہ نہ ہونا تو آپ سمجھیں کہ نہیں بات نہیں بنی ابھی تک کہ آپ کے اندر یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ جو ہے نا وہ اخروی ہو جائے گی بنسبت دنیاوی کے یعنی آپ اپنی ہر چیز ہر عمل یا جو بھی ڈسیشن لیں گے نا اس کا حساب اپنی آخرت کی بنا پر کریں گے نہ کہ فقط دنیا کی بنا پہ کریں گے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے پھر اس کے بعد آپ کا جو خدا کے ساتھ جو ذکر ہے اس کے اندر ایک حلاوت اور مٹھاس اور لذت وہ بہت بڑھ جاتی ہے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ایونیوز ہوتے ہیں لیکن کسی نہ کسی خدائی رستے پر آپ کے قدم مضبوطی سے مطلب کسی کے لیے عبادت ہے کسی کے لیے حکمت ہے کسی کے لیے معرفت ہے مختلف راہیں لیکن ان میں سے کسی نہ کسی پر انسان کے قدم مضبوطی سے جمتے ہیں انسان آگے یہ تمام کی تمام اصل نشانیاں کہ جس سے آپ کو کیونکہ جو نظام حق ہے اس کا بنیادی پرپز ذہن میں رکھیے گا وہ آپ کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے اس کے اندر یہ ہم ہم جو ہے نا ہمارا دماغ وہ شعبدے اور کرامات میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہے کہ ہم وہ گھوم پھر کے وہیں چلے جاتے ہیں تو اس وجہ اس لحاظ سے اس چیز کے مقابلے میں نا میری طرف سے ایک ورڈ آف کوشن نہیں یہ چیزیں خطرناک بھی ہو سکتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے انشاءاللہ میں نے ایک بہت قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تو میں اس کو یہی رکھتا ہوں کہ اس پہ غور کیجیے گا